تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات سورہ المتصر کی ابتدائی آیات المتصر سے ولی ربی کا فصبر تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں چنانچہ ایک انظار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس طرح کہ عذابِ الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے دو رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے تین کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و لواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت ہونے کیشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے چار احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فروش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے پانچ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معائزین کی جانب سے مخالفت استحضاء ہنسی اور چھٹے کی شکلوں میں ایزا ریسانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حض نفسانی کے حصول کی توقع ہو بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ولی ربی کا فصبر اللہ اکبر یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چوکی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر ایک کو دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلا دیا جا سکے یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترج دیں اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا الف توحید بے یوم آخرت پر ایمان جیم تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور خیر پر کاربند ہونے کی کوشش دال اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی اور ہے پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعظمت قیادت اور رشت و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد وقفہ اور و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے ایچوہ قم فانذر یعنی اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا سورہ متصر آیت نمبر ایک اور دو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب پرسکون زندگی سے کیا نسبت راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے اس بارے گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تونت طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور بیس سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے راحت و سکون تج دیا زندگی اپنے لیے اور اہل و ویال کے لیے نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ بارے گران اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبرا کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمہ گیر معارکہ آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گرام بار ذمہ داری پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے اگلے صفحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہیں دعوت کے ادوار و مراحل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے وہ دونوں حصے یہ ہیں ایک مکی زندگی تقریباً تیرہ سال اور دو مدنی زندگی دس سال پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے مکی زندگی تین مرحلوں پر مشتمل تھی ایک پس پردہ دعوت کا مرحلہ تین برس دو اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ چوتھے سال نبوت کے آغاز سے دسویں سال کے اواخر تک اور تین مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ دسویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے پہلا مرحلہ کاوش تبلیغ خفیہ دعوت کے تین سال یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا یہاں کعبے کے پاس بان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہ بان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مقام مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی یہاں ایسی عظیمت ترکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہی جان خیز صورتحال نہ آ جائے اولین راہروان اسلام یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و صلاح سے واقف ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زین بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شرجیل قلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے وہ بڑے ہر دل عزیز نرم خو پسندیدہ خصال کے حامل با اخلاص اور دریا دل تھے ان کے پاس ان کی مروت دور اندیشی تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ابو سلمہ بن عبدالاسد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی الارقم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مضعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت خطاب اور خیاب رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے ابن حشام نے ان کی تعداد چالیس سے زیادہ بتائی ہے لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت تر جماعت داخل ہوئے یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا ادھر سورہ متصر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی اس طور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جازب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور میں اس فضا کے عین مطابق ہوتی تھی پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں نماز ابتدان جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں دو رکعت صبح اور دو رکعت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ رپی کا بلاشی یہ یعنی صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورہ غافر آیت نمبر پچپن ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنچگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسامہ نے ابن لہیا کے طریق سے موصولاً حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدان جب وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں قریش کو اجمالی خبر مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوحیت اور حقوق الوحیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ امیہ بن ابی السلط قس بن سائدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا البتہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں تین سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت و اشگاف کریں دوسرا مرحلہ کھلی تبلیغ اظہار دعوت کا پہلا حکم اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا یہ قول نازل ہوا وہ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت تاروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے سورہ شعراء آیت نمبر دو سو چودہ یہ سورہ شعرا کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور و آل فرعون کو غرق کیا گیا بلف سے دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیے ہوئے گزرے تھے میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تقزیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے موجود رہے دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح علیہ السلام عاد سمود قوم ابراہیم علیہ السلام قوم لوت علیہ السلام اور اصحاب العقا کے انجام کا بھی ذکر ہے اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تقزیب پر اسرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دو چار ہوں گے نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا جھٹلانے والوں کا نہیں قرابت داروں میں تبلیغ بہرحال عیسائیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی کل پینتالیس آدمی تھے لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خان وعدہ ہی کافی ہے اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور عرب بھی ان کی امداد کریں پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانے وعدے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں اور یہ تمہارے والد کا خانی جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش پیش ہوں لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و عنت کرتا رہوں گا البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا صباحا یعنی ہائے صبح یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وہ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی اے بنی فہر اے بنی عدی یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے غرض قریش آ گئے ابو لہب بھی آ گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی یہ پکار عام دی تھی اور خاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا یہ بانگ غایت تبلیغ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیقی پر تعلقات موقوف ہیں اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے حق کا واشگاف اعلان اور مشرقین کا رد عمل اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا خسدہ بیما تکمروب اور عن المشرقین یعنی آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجئے سورہ الحجر آیت نمبر چورانوے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات و عباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرقین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے تاب کھانے لگا گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوحیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے یعنی اس طرح کے دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں بل الانسان لیفجر اماما یعنی بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے سورہ القیامہ آیت نمبر پانچ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا انسانی اقدار اور مکارم میں اخلاق کا اعلی نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے اور یہ ہمارے ان و اجتاد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا قریش ابو طالب کی خدمت میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے ہماری عقلوں کو ہماکر زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ ہی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہاری ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تقسیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہم نے رجز ہجز قریض مقبوض مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی اور کمبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکورہ ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویز رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو اس کے بعد وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ متصر کی سولہ آیات گیارہ تا چھبیس نازل ہوئیں جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا چنانچہ ارشاد ہوا انہو فکر وقدر فقتل کیف کیف قدر قدر ثم ثم ثم قتل نظر عبس وبسر ثم ادبر سمنا فقال ان هذا الا سحر يؤثر قول البشر یعنی اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر نظر دوڑائی پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا پھر پلٹا اور تکبر کیا آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے یہ محض انسان کا کلام ہے سورہ المتصر آیات اٹھارہ تا پچیس بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے اس کام میں سب سے زیادہ پیش پیش ابو لہب تھا وہ حج کے ایام نے لوگوں کے ڈیروں اور اکاس مجنہ اور ظلم مجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بد دین ہے اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا مہازارائی کے مختلف انداز جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے غور و خوص کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلع کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جن کا خلاصہ یہ ہے ایک ہنسی چھٹا تحقیر استحضاء اور تقزیب اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں اس کے لیے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تحمتوں اور ہدا گالیوں کا نشانہ بنایا چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے جیسا کہ ارشاد ہے یعنی ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے سورہ الحجر آیت نمبر چھ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے چنانچہ ارشاد ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنزِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرٌ كَذَّابٌ یعنی انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے سورہ سعد آیت نمبر چار یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پر غضب منطقانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون یعنی اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے سورہ القلم آیت نمبر اکیاون اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرقین استحضاء کرتے ہوئے کہتے یعنی اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے سورہ الانعام آیت نمبر ترپن جواباً اللہ کا ارشاد ہے علیہ اللہ بی اعلم بشاکرین یعنی کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا سورہ الانعام آیت نمبر ترپن عام طور پر مشرقین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھنچا گیا ہے الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَتْرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ قلب انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُذَا إِذَا طَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ یعنی جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے سورہ المتففین آیات نمبر انتیس تا تینتیس مہا کی دوسری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا شکو کو شبہات پیدا کرنا جھوٹا پروپیگنڈا کرنا تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واحیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ یہ مشرقین قرآن کے متعلق کہتے تھے یعنی یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں سورہ الفرقان آیت نمبر پانچ ان هذا الا عليه قوم یعنی یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھر لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی آنت کی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر چار مشرقین یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر یعنی یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے سورہ نحل آیت نمبر ایک سو تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق یعنی یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر سات قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرقین کا رد بھی کیا گیا ہے کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر آرائی کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الچھائی اور پھنسائی رکھنا چنانچہ نظر بن حارس کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا قریش کے لوگوں خدا کی قسم تم پر ایسی افتادان پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جھاڑ پونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے نہیں بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سنے ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں نہیں بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے نہ ویسی بہکی بہکی باتیں اور نہ ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو قریش کے لوگوں سوچو خدا کی قسم تم پر زبردست افتادان پڑی ہے اس کے کے بعد نظر بن گیا وہاں بادشاہوں واقعات اور رستم و کے قصے سیکھے پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و افسندیار کے قصے سناتا پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا اسی سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں سورہ لقمان آیت نمبر چھ مہازارائی کی چوتھی صورت سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرقین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں قرآن پاک میں اسی کے مطالعے ارشاد ہے وَتُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں سورہ القلم آیت نمبر چنانچہ ابن اور تبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عبادت کیا کریں گے عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرقین نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد ولید بن مغیرہ امیہ بن بن خلف اور عاص وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے بولے اے محمد آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجے اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے گے اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا فرون نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی ظلم و جور چار سن نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرقین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرقین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور پچیس سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوص کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت پیغمبر اسلام کی ایزاری ثانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے مشرقین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روب عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رزیل اور احمق ہی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے وعدے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق پریشانی اور کشمکش سے دو چار کر رکھا تھا مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک بالآخر مشرقین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی یہی تھا اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا بہت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتبا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام رضی اللہ عنہ سے کی تھی لیکن وہ ست کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دورتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تر نسل بریدہ ہو گئے ہیں ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنا لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افترا پردازی سے کام لینا فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا اسی لیے قرآن نے اس کو حمالت الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب بتا کیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں پھر اس نے یہ شعر سنایا مزمن عسینا و امرہ ابینا و دینہ قلبینا یعنی ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد واپس چلی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر نے بھی یہی واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجف کی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اس عمارت کے رب کی قسم نہ وہ شیر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیا دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکم بن ابی العاص بن امیہ اقبا بن ابی معیت عدی بن حمرہ سخفی ابن الاسادہ حزلی یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں گر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے پھر اسے راستے میں ڈال دیتے اقبا بن ابی معیت اپنی بدبختی اور خباست میں اور بڑھا ہوا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی نعید اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے اور ہٹا کر پھینکی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہم علیکہ بقریش یعنی اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور اتبا بن ربیعہ شائبہ بن ربیعہ ولید بن اتبا امیہ بن خلف اور اقبا بن ابی معیت کو پکڑ لے انہوں نے ساتویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ یعنی ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے سورہ الحمدا آیت نمبر ایک ابن حشام کہتے ہیں کہ حمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معید کا گہرا دوست تھا ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا قطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور حوام نے پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی اخنس بن شریک سقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا قرآن میں اس کے نو اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے وَلَا تُتِعْ اللہ حل مہین للخير بن امیم عطل ات الم بادنی یعنی تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے چگلیاں کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد درجہ ظالم بدعمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے سورہ القلم آیات دس تا تیرہ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے قرآن مجید کی یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل فَلَا فلا وَلَا کا وَلَاكِنْ و وَتَوَلَّا یعنی نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری سورہ القیامہ آیات اکتیس اور بتیس پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا تیرے خوب لائق ہے خوب لائق ہے اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھ ہی دھمکی بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا اس پر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے کاہی کی دھمکی دے رہے ہو دیکھو خدا کی قسم اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فل نَا دِيَا اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجوڑتے ہوئے فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا یعنی تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے سورہ القیامہ آیات چونتیس اور پینتیس اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا چنانچہ صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے جواب دیا گیا ہاں اس نے کہا لا تو عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زام میں چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے جور و ستم کی یہ کاروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خواص کے نفوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھیں باقی رہیں وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایزارسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیل آنا تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برنگیختہ کرتا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا حضرت بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بن خلف حمجی کے غلام تھے امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چل چلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درہم سات سو پینتیس گرام چاندی یا دو سو اسی درہم ایک کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا ان سے مشرقین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی دو گے یا و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجبوراً ان کی بات مان لی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد اباہ وقلبہ مطمئن بالایمان یعنی جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں سورہ النحل آیت نمبر ایک سو چھ حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا بنی عبدالدار کے غلام تھے ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارت قبیلہ خزا کی ایک عورت ان میں انمار کے غلام تھے مشرقین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی اور عبیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب لونڈیاں تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرقین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دو چار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں قبیلہ بنی عدی کے ایک خان بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئیں تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فریحہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا مشرقین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے ترحقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و چور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرقین دار ارکم ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولن اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا بلکہ عملاً چار سن نبوت میں ہو بھی چکا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک بار کفار قریش کے لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے جوابن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہ چڑھا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا تھا یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام اپنی عبادت اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرقین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مسلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے ادھر ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا پہلی ہجرت حبشہ جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یہ آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتدان معمولی تھا مگر دن با دن اور ماہ با ماہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ نبوت کے پانچویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں ان پہ ہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی یہ اصلاً تو مشرقین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی لیکن اس میں جو تین واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن با تقدیر نکل پڑنا چاہیے ارشاد ہے وَإِذِ اِتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْ إِلَى الْكَحْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَ یعنی اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے غار میں پناہ گیر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا سورہ الکحف آیت نمبر سولہ موسا اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں لہٰذا اس واقعے نے اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے اور یہ سرکش مشرقین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قیمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے ذلکرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے دو یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے کفر کی راہ میں نہیں تین یہ کہ اللہ تعالی رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مخور انسانوں کو اس دور کے یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں اور چار یہ کہ اللہ کے سالے بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یعنی جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا سورہ زمر آیت نمبر دس ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نجاشی شاہ حبش کا ایک عادل بادشاہ ہے وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب پانچ سن نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے رخ بحیرہ احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آگے جا چکے تھے اس لیے نام مراد واپس آئے ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنانا تھا کیونکہ ان کا دائمی وطیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تسمعوا القرآن قرآنی تغلبون یعنی اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو سورہ فصیلت آیت نمبر چھبیس لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عصمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا سب کے سب گوش بھر آواز ہو گئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ لِلَّهِ وَعْبُدُوا یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو سورہ نجم آیت نمبر باسٹھ یہ آیت سچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سچتا فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سچ میں گر پڑے حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رانائی و جلال نے متکبرین و مستحضائین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرقین نے ان پر ہر طرف سے عطاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افترا پروازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا تلک غورانی کلو و انا شفاعتہن لترتجا یعنی یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترہ پردازی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے بہرحال مشرقین کے کے کرنے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکار ہوئی اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے دوسری ہجرت حبشہ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد جور و ستم اور بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چیباں جبیں تھے ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنہ تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیا کیے ہوئے تھے لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہی حبش کے پاس پہنچ گئے اس دفعہ کل بیاسی یا تراسی مردوں نے ہجرت کی اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے علامہ منصور پوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد اٹھارہ لکھی ہے مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش مشرقین کو سخت کلک تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک من جگہ بھاگ گئے ہیں لہٰذا انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو جو گہری سوج بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بھی طریقوں کو تحائف پیش کیے پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے جب بھی طریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا متو یوں عرض کیا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عطاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جب یہ دونوں اپنا متو عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس کزیر کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمان یہ تہیا کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی ہم بت پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا اس کی عالی نسبی سچائی امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے قرابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواہش میں ملوث ہونے جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں جب انہوں نے ہم پر بہت کہر و ظلم کیا زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمادان سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا عبداللہ بن ربیہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ مگر عمر بن آس اپنی رائے پر اڑے رہے اگلا دن آیا تو عمر بن آس نے نچاشی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اجمعین کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک تامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے اس پر بھی طریقوں نے ہوں ہاں کی آواز لگائی نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہوں ہاں کہو اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے قلم روح میں امن و امان سے ہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں خدا کی قسم اللہ تعالی نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدی تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نچاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے یہ ابن اسحاق کی روایت ہے دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نچاشی کے دربار میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے تھے لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے زمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی بہرحال مشرقین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ یا دعوت کو اپنے دائرے اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی پر حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کا صفایا کر دیں لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرقین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں ہو جائیں ابو طالب کو قریش کی دھمکی اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباؤ اجتاد کو گالیاں دی جائیں ہماری عقل و فہم کو حماقت صدا قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے پاس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہے کہو خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے اور کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجتاد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے کہا خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متعم بن عدی بولا خدا کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے جواب نے ابو طالب نے کہا بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چاہے کرو سیرت کے معاخذ میں پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی لیکن قرائن و شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو چھ سن نبوی کے وسط میں ہوئی تھیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز ان دونوں گفتگووں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور عیدہ رسانی کا سلسلہ پہلے سے فضوں تر اور سخت تر ہو گیا انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جان بازوں میں سے دو نادرہ روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کی تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں جور و جفا کے سلسلہ دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں ون نجمی ہوا اور سما دنا فتح اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایزا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا اگر تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی چنانچہ اتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرکا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا اتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا احتیاطاً لوگوں نے عطیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عطیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر زبا کر ڈالا ایک بار رقبہ بن ابی معیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادران قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تزلیل سے باز نہیں آتا اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت باری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو چاہے میری حفاظت کرو اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر معروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں وہ مجھے کھانا چاہتا تھا ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی تفصیل آ رہی ہے جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرقین حتیم میں جمع تھے میں بھی موجود تھا مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے ہجرہ اسود کو چوما پھر طواف کرتے ہوئے مشرقین کے پاس سے گزرے جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرقین نے پھر اسی طرح کی لان تان کی میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہ بارہ گزرے تو مشرقین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کی اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس تمہارے قتل و زبا کا حکم لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا ان پر ایسا سکتا تاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس چاہیے خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے دیکھتے ہی سب یک جان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ان یقولوا ربی اللہ یعنی کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایزاری رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن بن عمر عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اوکا بن ابی معیت آ گیا اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا ان یقول ربی اللہ یعنی تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ وہ چھٹ ہمارے پاس سے نکلے ان کے سر پر چار چوٹیاں تھیں وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اتقتلون ان یقول ربی اللہ یعنی تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام مکہ کی فضا و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکھوروں کا راستہ روشن ہو گیا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ چھ سن نبوی کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذل حج میں مسلمان ہوئے تھے ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کو ہی صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچائی اور سخت سست کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کو ہی صفحہ پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو چہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے اوسرین پر خوشبو لگانے والے بزدل تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو حاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف پھڑا کٹھے لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی ابتدان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ظلم و کے سیاہ بادلوں کی اسی گمبھیر فضا میں ایک اور برق کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ چھ سن نبوی کا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف تین دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی چنانچہ امام ترمزی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے اسی طرح تبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعط الاسلام بی احب رجلین الیکا بی عمر بن الخطاب او بی ابی جہل بن حشام یعنی اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو و لعب کے دل دادا تھے لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کی خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نکاح سے دیکھتے تھے اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے پھر ان کے اندر کسی بھی مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر و پاکیزہ ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشاء دم میں طولا کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ما تؤمنون یعنی یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو سورہ الحقہ آیات چالیس اور اکتالیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کہن ہے لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ تنزیل رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی یہ کسی کہن کا قول بھی نہیں تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سورہ الحاقہ آیات بیالیس اور تینتالیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات تقلیدی عصبیت اور آبا و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرت عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی اس نے تیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن سورہ طوحہ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی سن چکے تھے چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین پر حق ہو تو الہ اللہ اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چاہ گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو بہن نے کہا تم ناپاک ہو اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غسل کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں اس کے بعد توحہ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقیم الصلاة لذکری تک قدت کی کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات رات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا یہ وہی ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمایل کیے موجود ہیں لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے دروازہ کھول دو اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی وہی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے بیٹک میں ان سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے چھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ و ان رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرقین میں کہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سنت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے پھر میں نے جی ہی جی میں کہا یہ ابو جہل ہے اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹ آیا وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلن و سہلن خوش آمدید خوش آمدید کیسے آنا ہوا میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں آسی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی وہ گھر کے اندر گھس گیا پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے اور اسے خبر دی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن مومر حمزی کے پاس گئے یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے بولے یہ جھوٹ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے لوگ سر پر سوار تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو خدا کی قسم اگر ہم لوگ تین سو کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے اس کے بعد مشرقین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عاص آس وائل سہمی آ گیا وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا اس نے پوچھا کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے آس نے کہا یہ ممکن نہیں آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے ابن اسحاق کی یہ ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرقین کی ہوئی تھی باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا انہوں نے کہا مجھ سے تین دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں خواہ زندہ رہیں خواہ مریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دو چار ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے چنانچہ ہم دو صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں میں تھا ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا یہاں تک کہ ہم مسجد احرام میں داخل ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا حضرت صحیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و تغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرقین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوچ پوچھنے لینی شروع کی چنانچہ مشرقین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوہ مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن قاب کرزی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عطیبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تن تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرقین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے مشرقین نے کہا ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے اس کے بعد اتبا اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر بولا بتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نصب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا ان کے معبودوں اور ان کے دین کی آپ چینی کی اور ان کے جو آبا و اجتاد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا لہٰذا میری بات سنو میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں ان پر غور کرو ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سنوں گا ابو الولید نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جین بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے اتبا یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم فارغ ہو گئے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری سنو اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا قرآن عربی یعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون يعني حاميم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے سورہ فصلت آیات ایک تا پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک کے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کر مشرقین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا پھر جب الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا خدا کی قسم وہ نہ شیر ہے نہ جادو نہ کہانت قریش کے لوگو میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا اتبا نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عطبہ چپ چاپ سنتا رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْزَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُود یعنی بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں سورہ فصیلت آیت نمبر تیرہ تو اتبا تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا نہ پڑے اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں حالات کی رفتار بدل چکی تھی گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے انہیں مشرقین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے مشرقین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا بن ابی معید نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کام اٹھتا انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرقین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیا کر چکے ہیں اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی کیونکہ مشرقین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے ام ابرمو امرن فعنا مبریمون یعنی اگر انہوں نے ایک بات کا تہیا کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیا کیے ہوئے ہیں سورہ الزخرف آیت نمبر اناسی اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلی عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرقین قریش سے جان ملا اور ان کا ساتھ دیا